تلوار مولوی دہشت گرد ہو اپنے ساتھ باڈی گارڈ لے کے پھرتے ہیں نبی کوئی اور لاؤ اس لیے کہ جس نبی کو تم محمد اور رسول اللہ کہتے ہو جس نے میری اور تمہاری شفاعت کرنی ہے وہ نبی تو باڈی گارڈ رکھا کرتے تھے اور اپنی امت کو کہتے تھے کہ اپنی حفاظت کا خیال کیا کرو وہ نبی جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو نبی کے پاس دو جوڑے کپڑے تھے لیکن گیارہ تلواریں نبی کے ورثے میں پیچھے چھوٹی تھی تلوار والے نبی نبی نے خود فرمایا کہ میں نبی الملحما ہوں میں گھمسان کی جنگوں والا نبی ہوں حدیث دکھانا میرے ذمے ہے اور کتابوں سے دکھاؤں گا نبی نے فرمایا انا زحوکن قتال میں ہنس مکھ بھی ہوں اچھے اچھی بات کرنے والا مسکرانے والا بھی ہوں میں قتال بھی ہوں اللہ کے رستے میں خوب لڑنے والا بھی ہوں نبی نے اپنے ہاتھ سے تلوار چلائی ہے نبی نے اپنے ہاتھ میں تیر چلایا ہے نبی نے ہاتھ میں کمان پکڑی ہے نبی نے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہے نبی نے سر پہ جنگی ٹوپی پہنی ہے نبی نے جسم پہ زرہ باندھی ہے نبی نے لمبے بال رکھے ہیں نبی نے داڑھی مبارک ساری زندگی जिंदगी रखी